السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زبانی کے پیارے پیارے ہنستے مسکراتے ساتھیوں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں مزیدار سی کہانی عنوان ہے بھلکڑ میاں کی کھچڑی کسی شہر میں بھلکڑ میاں رہا کرتے تھے بھلکڑ کے لیے بات چھوٹی ہو یا بڑی اسے یاد رکھنا انتہائی مشکل کام تھا بھلکڑ کی ماں نے قریبی گاؤں میں ان کی شادی کروا دی بھلکڑ میاں کی بیوی نت نئے کھانے پکا کر انہیں کھلاتی ایک دن ان کی بیوی اپنے گھر رہنے چلی گئی ادھر بھلکڑ میاں کا دل چاہا کھچڑی کھانے کو اماں مجھے وہ بنا دو جو میری دلہن نے بنائی تھی بھلکڑ میاں نے اپنی ماں سے کہا اماں بولی بیٹا مجھے تو آتی نہیں تو ایسا کرو ناک کی سیدھ میں چلے جاؤ اپنی دلہن سے بنوا لینا وہ ضرور کھچڑی بنا دے گی ہاں نام بھولنا نہیں چنانچہ بھلکڑ میاں کھچڑی کھچڑی کہتے جانے کے لیے تیار ہوئے مگر دروازے پر جاتے ہی کھچڑی کی جگہ کھاچڑی کہنے لگے ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ ایک بڑا سا کھیت آیا جہاں دو آدمی بڑی مشکلوں سے چڑیوں کو اڑا رہے تھے کہ دانہ نہ کھائیں بھلکڑ میاں کھیت کے قریب سے گزر رہے تھے اور کھاچڑی کھاچڑی کہہ رہے تھے دونوں آدمی سمجھے کہ ہمیں چھیڑ رہا ہے دونوں نے مل کر بھلکڑ کی پٹائی کر دی اور کہنے لگے ہم سب سے چڑیوں کو اڑا رہے ہیں تم کہہ رہے ہو کھا چڑی بھلکڑ بولا اے اے تو کہوں آدمیوں نے کہا تم کہو اڑ چڑی بھلکڑ مطمئن ہو گیا اور اڑ چڑی کہتا ہوا آگے کی جانب چل دیا راستے میں دو آدمی پرندوں کو پکڑنے کے لیے جال بچھا کر بیٹھے تھے انہوں نے جب سنا کہ بھلکڑ میاں کہتے جا رہے ہیں اڑ چڑی اڑ چڑی دونوں نے مل کر بھلکڑ کی پٹائی کی کہنے لگے ہاں، ہم سب سے جال لگا کر بیٹھے ہیں مگر ایک بھی چڑیا نہیں پھنس رہی اوپر سے تم کہہ رہے ہو اڑ چڑی اڑ چڑی بھلکڑ میاں بولے پھر میں کیا کہوں آدمیوں نے کہا ہے ہاں، تم کہو آتے جاؤ پھنستے جاؤ بھلکڑ میاں مطمئن ہو گئے اور آتے جاؤ پھنستے جاؤ کہتے ہوئے آگے کی طرف چل دیے راستے میں ایک چور چوری کر رہا تھا اس نے بھی آتے جاؤ پھنستے جاؤ سن کر بھلکڑ میاں کی پٹائی کر دی بھلکڑ نے کہا آخر کہوں تو کیا کہوں چور کہنے لگا او تم کہو لے جاؤ دھر دھر آؤ بھلکڑ میاں ہی کہتے ہوئے آگے بڑھنے لگے اے, اے, لے جاؤ دھر دھر آؤ تھوڑی دور راستے میں کچھ لوگ جنازہ لے کر جا رہے تھے اور بھلکڑ میاں لے جاؤ دھر دھر آؤ پکارتے جا رہے تھے لوگوں نے یہ سنا تو بھلکڑ میاں کو بہت مارا کہ ہم جنازے لیے جا رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو لے جاؤ دھر دھر آؤ مار کھانے کے بعد بھلکڑ نے کہا آخر کہوں تو کیا کہوں لوگوں نے سمجھایا تم کہو یہ دن کسی کو نصیب نہ ہو چنانچہ بھلکڑ میاں یہ دن کسی کو نصیب نہ ہو دہراتے آگے جانے لگے راستے میں گھر میں شادی ہو رہی تھی لوگوں نے جب بلکڑ میاں کو کہتے ہیں سنا یہ دن کسی کو نصیب نہ ہو انہوں نے سوچا آج کا دن ہماری خوشیوں کا دن ہے اور یہ شخص کہہ رہا ہے یہ دن کسی کو نصیب نہ ہو انہوں نے بھلکڑ میاں کی خوب پٹائی کی یہاں بھی پٹائی ہونے کے بعد بھلکڑ میاں بولے تم ہی بتاؤ کہوں تو کیا کہوں لوگوں نے سمجھایا تم کہو یہ دن سب کو نصیب ہو چنانچہ بھلکڑ میاں یہی یاد کرتے ہوئے جانے لگے اتنے میں ان کی بیگم کا گھر آ گیا انہیں بڑی عزت سے اندر بٹھایا گیا اور آنے کی وجہ دریافت کی گئی بھولکڑ میاں نے ساری کہانی سنائی لوگوں سے مار کھا کھا کر بھولکڑ میاں کی حالت بہت بری ہو چکی تھی منہ پر ہوائیں اڑ رہی تھیں بال بھی بکھرے ہوئے تھے چہرے کا رنگ بھی زردی وائل ہو رہا تھا دلہن نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگی یہ آپ کے بالوں کی شکل تو بالکل کھچڑی جیسی ہو گئی ہے ان کو اندر جا کر سنوار لیں کھچڑی کا نام سن کر بھلکڑ میاں اچھل پڑے ہاں ہاں یہی تو میں کھانا چاہتا ہوں بھلکڑ میاں کے منہ سے کھچڑی کا نام سن کر سب ہنس پڑے دلہن نے مزیدار سی کھچڑی بنا کر بھلکڑ میاں کو کھلائی اور یوں بالآخر بھلکڑ میاں کو اتنی بٹائی کھانے کے بعد کھچڑی مل ہی گئی اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ